ٹھیک ہے ہر عام بیان جاری کرنے سے قبل اسے جنرل کونسل یعنی فاطمہ کو دیا دکھا کرتا ہوں فاطمہ میری بہترین مشیر بھی ہے اور دوست بھی دوست آخر اردو معاشرے پنجابی معاشرے دوست کی نو آدھے بڑھی جدو دوست آخر کی مانا ہوتا ہے

نہ صرف تو تو ہوتے یہ کہیں گے میں میں وہ آپ آپ اسی طرح پیسے باقی گیا ہوں پتہ آئی نے تھی تھی ہاں جی جڑی اصلی ماں ہے ہے نا پاکستان وہ وہ مان لگی جنا ہاں آپ نسوکڑ دی یعنی نسل شمار ہوں گے آپ ماننے میں جب گرفتار ہو گیا تھا نا ایس پین چودھری کی جنا گرفتار کے پہلو میں نے چوٹ لے گئی رات کے تو جا ماڈل ٹاؤن تھا ماڈل ٹاؤن ماڈل ٹاؤن تھا جب جا کے یہ بھی فوٹو ٹنگی ہے تھلے اے ایسے بیٹھا دے میں یار جی میرے کو سچ پوچھتے ساری بھن جی یقین اس بات

منشور کو سارا کچھ کو او کافر او کافر بن بیٹھا ہے یہ بے وقوفا نہیں کرنی سن لے بچانا